اے میری قوم یہ دنہ کا جیا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وے پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے